آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب بٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب گم کردہ راہ کو راستے کی رہنمائی دینے والی کتاب اللہ تعالیٰ سے ہوئے کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی کتاب اس لیے قرآن پاک میں اس کو فقط کتاب عبادت نہیں کہا گیا کہ یہ کتاب عبادت ہے عبادت ایک حصہ ہے دین کا اس کو کتاب ہدایت کہا گیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ بندے کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے اس لیے فرمایا یہ ہدایت دیتی ہے ان کو جو ایک جگہ کہا گیا ہاضا خدا یہ کتاب جو ہے یہی ہدایت ہے جنات میں تو گویا قرآن پاک ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ ہے زندگی کی رہبری حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس قرآن مجید یہ اللہ تعالی کا کلام ہے تو یہ قرآن مجید یہ صداقتوں سے بھری ہوئی کتاب سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب حقیقتوں کا مجموعہ اسے کہتے ہیں الٹیمیٹ ریئلٹی آف دی یونیورس کائنات کی اصلی صداقتیں وہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے اتار دی اب ایمان والے کو کیا اس کتاب سے رہبری حاصل کرنی تو علم کے معافت یہ آج کا عنوان ہے سورسز آف نالج یہاں سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے یہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلا ماخذ اور سورس وہ ہمارے پاس قرآن مجید قرآن مجید کی کل آیات سعید عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کل آیا سو چھیاسٹھ ہے اور اس میں بھی آگے تین حصے ہیں شاہ ولی اللہ مدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں دو درجے ہیں پہلا درجہ ہے عوام الناس کا سمجھنا اور دوسرا درجہ ہے علماء کا سمجھنا عوام الناس کے سمجھنے کا تو یہ معاملہ کہ ان کو اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ اس آیت میں مضمون کون سا بیان کیا جا رہا ہے جب بشارت کی آیتیں جنت کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں تو اس کو پتہ چلے کہ یہ مضمون کیا ہے جب تنظیم کا مضمون ہو جس میں کہ دو کے متعلق باتیں کی گئی ہوں ڈرانے کی باتیں کی گئی ہوں اس کو پتہ چل رہا ہو کہ پرور کیا کہہ رہے ہیں نصیحت کی بات کا پتہ چل رہا ہو تو یہ جو موٹا موٹا سارا معاملہ ہے یہ ہے عوام الناس کا درجہ کہ نماز میں پڑھ رہے ہیں امام کی رات کر رہا ہے ان کو پتہ چلتے رہنا چاہیے کہ مضمون کیا ہے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ دوزخ سے متعلق محشر سے متعلق یہ موت سے متعلق حیا کس چیز سے متعلق یہ مضمون چل رہا ہے یہ ہے عوام الناس کا سمجھنا اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ القرآن علی ذکر تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا اب یہ جو سمجھنے کے لیے آسان ہے یہ اتنا آسان کہ ہر بندہ ہی سمجھ سکتا ہے اب آپ ممکن حیران ہو کہ جی یہ کیسے کہہ دیا کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے دیکھیں یہ ایک نقطہ ہے لیکن غور کیجیے گا آج تو پرانے پاک اس کے اوپر سی ڈی روم کے اوپر آ چکا کمپیوٹر میں اس کے الفاظ بھی گنے جا چکے ہیں قرآن پاک میں کل مختلف کل الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ تقریباً اسی ہزار ہیں چند سو اوپر نیچے کی بات نہیں میں راؤنڈ فکر بتا رہا ہوں کل الفاظ راؤنڈ فکر جو استعمال ہوئے قرآن پاک کی ان کو گنا گیا تو ان کی تعداد اسی ہزار کے لگ بھگ ہے اچھا ان اسی ہزار میں سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے جو بار بار استعمال ہوئے مثلا عقیم الصلاح اب یہ سات سو دفعہ ریپیٹ کیا گیا آت الزکا ریپیٹ ہوا تو کئی الفاظ بار بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوئے اگر ان تمام الفاظ کو ایک لفظ سمجھا جائے کہ فلاح ایک لفظ ہے تو مختلف الفاظ جن سے مل کر پورا قرآن پاک آج ہے موجود ان کی تعداد دو ہزار کی ہے دو ہزار مختلف الفاظ کے ساتھ پورے قرآن مجید کی عبارت کرتی اب ان دو ہزار الفاظ میں سے بھی پانچ سو الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہیں مثلاً عرش کرسی انسان حیوان قیامت یوم یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک عام آدمی اردو میں بھی استعمال کرتا رہتا ہے قلب تو یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے پانچ سو تو باقی کتنے بچے کیا آج کا ایک عام انسان اپنی زندگی میں پندرہ سو الفاظ عربی کا نہیں سمجھ سکتا تو رب کریم نے جو فرما دیا القرآن مستقل معلوم ہوا کہ یہ سچی بات ہے ہم میں سے ہر بندہ اگر چاہے تو قرآن مجید کو عوام الناس کی سطح پر اور درجے پر ہم سمجھ سکتے ہیں <clears throat> ایک اس سے اونچا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں علماء کا سمجھنا ہر فی علم جن کو اللہ نے علم میں رسوخ عطا کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان آیات کے سمندر میں تہ لگا کر اندر سے احکام کے ہیرے اور موتی نکالتے ہیں یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں اس کے لیے وہ لوگ جنہوں نے علم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہوتی ہیں اور جن کو پروردگار عالم کی طرف سے علم کے ساتھ ایک طبعی مناسبت حاصل ہوتی ہے وہ حضرات وہ پھر ان سے احکام آیات چنانچہ کو کہا نے قرآن پاک کی ایک آیت سے ایک سو سے زیادہ احکام مسائل کے جواب نکالے صرف ایک آیت سے رتو کی ایک آیت ہے اور اس ایک آیت سے ایک سو سے زیادہ احکام مسائل انہوں نے وہ کہا میں سے نکالا یہ ہے علماء کا سمجھنا تو قرآن پاک کو سمجھنے کے دو لیول ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے تین حصے بنتے ہیں تقریباً دس پارے وہ ہیں کہ جو پہلے والی اقوام کے حالات بیان ہوئے قصے بیان ہوئے ان کی کہانیاں بتائی گئی واقعات بتائے گئے کہ جس نے نیکی کی اس کا کیا انجام اور جس برائی کی اس کا کیا انجام تو دس پارے تقریباً فرماتے ہیں کہ یہ بنتے ہیں اور دس پارے فرماتے ہیں کہ محشر قیامت جنت جہنم جن سے متعلق اور صرف دس پارے ایسے بنتے ہیں تیسرا حصہ قرآن ایسا بنتا ہے کہ جو احکام پر مشتمل ہے گویا ایک حصہ احکام کو سمجھنے کے لیے دو حصے کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس لیے کہ جہنم کے بارے میں کوئی اگر بات کہی گئی تو پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا کہ پہلے لوگ جنہوں نے نیکی نہ کی ان کا پنجام کیا ہوا یا جنہوں نے اچھائی کی تقوی اختیار کیا ان کے ساتھ بھلائی کیا بنی یا آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے یہ جو احکام ہیں ان کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے بھی حالات بتا دیے اور مستقبل کے لیے بھی حالات بنا دیے تو اصل آیات احکام جو قرآن پاک کی ہے مجموعہ کیا جائے تو وہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ بنا جب پورے قرآن پاک کی آیات چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ہیں تو محدود ہوئی نا جبکہ انسانی زندگی کے مسائل کتنے ہیں لامحدود ہیں بلینس آف ہیومن بینگ ہوں گے اور ہزاروں سال تک ہوں گے اب اس چودہ سو سال میں معلوم نہیں اربوں اربوں پتہ نہیں اس سے بھی کتنے اوپر لوگ گزر گئے ہوں گے اور ہر بندے کی زندگی میں ہزاروں مسئلے اب یہ جو بلینز اینڈ ٹریلین آف مسائل ہیں ان مسائل کا حل محدود آیات سے نکالنا مشکل ہے محدود آیات لامحدود مسائل کا حل نہیں بن سکتی کیونکہ آیات احکام وہ پانچ سو ہے آیات احکام کتنی ہے پانچ سو اب پانچ سو آیات سے آپ کتنے مسئلے اخذ کریں گے اور مسئلے لامحدود تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس بارے میں مزید ڈیپ ڈاؤن جا کر سوچنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کریں اب قرآن پاک پڑھیے کہ میں زندگی کی راہ بری چاہتا ہوں تو قرآن پاک نے ہمیں چند جگہوں پر ایک دوسرے سورس آف نالج کی طرف رہنمائی کر دی کہ بھائی اصولی باتیں تو تمہیں یہاں بتا دی گئی ہے اب اگر تفصیل چاہتے ہو تو ایک دوسرا چیپٹر ہے اس کی طرف رہنمائی کر دی ہدایت کے لیے تھا تو یہ قرآن کا پہلا چیپٹر ہی ہوا مگر جب اس کو پڑھا گیا تو اس کتاب نے ایک دوسری چیز کی طرف رہنمائی کر دی کیا فرمایا وما جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو اور کس چیز سے منع کرے تم اسے منع ہو جاؤ تو معلوم ہوا کہ ایک اصول ہمیں مل گیا کہ ایک تو سورس آف نالج مجید ہے اور دوسرا رہبری کا ایک سورس ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی مبارک ہے آپ کی تعلیمات ہیں جس چیز کا حکم دیا آپ نے ہم نے وہ کرنا ہے جس سے منع کیا ہم نے اسے رک جانا ہے اور آپ کی تعلیمات کو جیسے کل بتایا گیا حدیث کہتے ہیں تو گویا دوسرا سو سورس آف نالج ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام اسلام مبارک زندگی ہے اور قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے وما ہوا ہوا ان اللہ کہ اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی تو ان کی جو کلمات تھے جو ان کی باتیں تھیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کی منشا پہ ہوتی تھی جیسے آج

ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلاط اسلام کی عادت مبارکہ کی پیروی کرتے ہیں عادت مبارکہ کی پیروی کرتے ہیں کہ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی اس کو سنت کہیں گے اور حدیثیں تو کئی ہوں گی مگر ان میں سے سنت ہمیشہ ایک ہوگی کہ عادت تو ایک ہی ہوتی ہے نا احادیث تو مختلف طرح کی مل جائے گی تو اس لیے نبی اسلام کا حکم بھی کیا ہے کتاب اللہ و سنت رسولی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت تو ہم نے سب سے پہلے کس چیز کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور اگر کسی مسئلے کا حل وہاں نہیں نظر آتا تو ہمیں رہنمائی کدھر مل رہی ہے نبی اسلام کی مبارک زندگی کی طرف اور آپ کی مبارک زندگی میں پھر احادیث ہیں جو مجموعہ ہے ان تمام باتوں کا جو صحابہ نے نبی اسلام کو کہتے سنا کرتے دیکھا یا آپ نے کسی محفل میں اس عمل کو ہوتے دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی تو ان ساری باتوں کی روایات کو حدیث کہیں گے تو ہم نے ان احادیث میں سے کس پر عمل کرنا ہے سنت پر عمل کرنا ہے کس پر عمل کرنا ہے سنت پر اب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے مجھے دیکھا کہ میں کسی وقت پگڑی اتار کے اب گرمی کے وقت آدھی سب سے پگڑی اتارتا ہے کئی مرتبہ بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی آدمی حالت میں آ کے دیکھ لے اور وہ کہ جی میں تو بیٹھ بنا بزرگ سے ہوں لہذا میں تو ننگے سر رہوں گا میں نے ننگا سر دیکھا تھا اب یہ اس کا ایک ڈیسٹی ڈسیزن ہوگا عادت پر وہ عمل نہیں کر رہا تو اس لیے ہم نے نبی علی السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے اس لفظ کو بار بار جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب آپ اس سبجیکٹ میں آگے چلیں گے تو وہاں پر آپ کو پھر جب سنت کے ہیرے موتی ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کا دل خوش ہوگا کہ واقعی ہمارے مشاہد نے کیوں کہا کہ ہم اہل سنت ہیں ہم کیا ہیں اہل سنت ہے اچھا آگے تھوڑا نیچے کیجیے نبی نے فرمایا ماں علیہ یہ جگہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اچھا صحابہ کی جماعت گویا ہم اہل سنت بھی ہیں اور ول جماعت جماعت کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کا کوئی بھی عمل ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے ہمارے لیے حجت ہے ہم اہل سنت ول جماعت کہلاتے ہیں ماں انا علیہ و صحابی تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اہل سنت ول جماعت کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اہل سنت اس لیے کہ نبی اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں بل جماعت اس لیے کہ صحابہ کی جماعت سے جو بھی باتیں جو ہے وہ منقول ہیں یا ان کے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے لہٰذا ہم اہل سنت پر جماعت کہلاتے ہیں تو سب سے پہلا سورس آف نالج قرآن دوسرا حدیث نبی اسلام کی اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے اور میرے خلفاء جو ہیں ہے مہادین سنت پر عمل کرے تو یہاں سے ہمیں ایک اور چکر کھلتا ہے ایک اور باب کھل جاتا ہے علم کا اور اس کا کیا نام ہے عمل صحابہ صحابہ کا عمل چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم بھی کئی مختلف میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے ایک جگہ فرمایا صحابہ صحابہ سب کے سب عدل پر زندگی گزارنے والے تھے اچھا صحابہ کی جماعت یہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندوں کی جماعت تھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کی جماعت تھی ایک بات دن میں رکھیے کہ اگر درخت کو پہچاننا ہو تو اس کے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے استاد کے کمالات کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے تو جس طرح شاگرد اپنے استاد کے کمالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت نبی اسلام کے کمالات کے آئینہ دار تو یہ چنے ہوئے بندے تھے چنے ہوئے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا امتحان لیا ایک اصولی بات دین میں رکھ لیجئے کہ ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھنے کے آتی ہیں ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں پوائنٹ کو دین یاد کر لیجیے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو تاریخ کے آئینے میں نہیں قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں جب قرآن و حدیث سے ہمیں ان کی صداقتوں کی گوائیاں مل گئی اب جہاں کوئی تاریخ کا واقعہ اس سے ٹکرائے گا ہم اس واقعے کو لاد مار دیں گے ہم قبول کس چیز کو کریں گے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا نبی اسلام کے فرمان میں ہے آئیے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کیجیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا امتحان لیا صحابہ کرام کا امتحان لیا اور جو پرچہ لیا اس پرچے کا نام تھا تکوا پیپر کا سبجیکٹ کا نام کیا تھا تکوا اور امتحان لینے والا ممتحن کون کون قلوبہم بہم یہ وہ لوگ ہیں امتحان لیا اللہ نے جن کے دلوں سے تقوا کا تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ امتحان ہوا صحابہ کے دلوں کا امتحان کس کا ہوا صحابہ کے دلوں کا اور اس سبجیکٹ کا نام کیا تھا تقوا تھا اور امتحان لینے والے کون تھے اللہ رب العزت تھے جو علیم بذات صدور ہیں تینوں کے بھید جاننے والے ہیں اور جو فرماتے ہیں من اللہ اور ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا تو امتحان اللہ نے لیا صحابہ کے دلوں کا لیا اور پیپر جو تھا اس کا نام تھا تقوا اور پھر اس رب کریم میں جو کہتا ہے کہ کون ہے ہم سے بہتر سچ بولنے والا وہ نتیجے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو دکھ دیا اب گواہی اللہ تعالی کی امتحان اللہ تعالی کا اور نتیجے کا اعلان کتاب مقدس میں کا ایمان یہ اللہ تعالی نے نتیجہ جو ہے وہ بیان فرما دیا اور ایک ہوتا ہے نتیجہ نکلتا ہے تو بندے کے پاس ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے نمبر لینے والا ہو تو پھر اس کو نتیجے کے بعد شاباش بھی ملتی ہے کہ کیا بات ہے جی واہ جی واہ جیندے رہو تو وہ جو جیندے رہو ہے نا وہ یہ آیت ہے فرمایا وہ المحم کلی مت تکوا و کانو احب کا بہا اللہ اللہ رب العزت ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ پھر ان کو اللہ نے مضبوط رکھا سکوا کی بات پر مکانو احق کا بھی ہا اور وہی اس بات کے زیادہ مستحق تھے اور زیادہ اہل تھے اب بتائیے امتحان پر وزگار لے رہا ہے دلوں کا لے رہا ہے تقوا کا مضمون ہے نتیجہ یہ بیان کر دیا اور اوپر سے شاباش بھی دے دی کہ بکانو احق کا بھی ہا اللہ جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اپنے پروردگار سے ان کو شاباشی مل گئی اب رب کریم نے ان کی زندگیوں کو دوسرے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا نمونہ بنا دیا جناتی پاک میں فرما دیا اگر وہ ایمان لائے بس لما من تم بھی کس طرح صحابہ ایمان لے آئے اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے تب یہ ہدایت پائیں گے تو ان کو معیار بنا کر پیش فرما دیا کہ وہ ایمان کا گویا معیار ہے اگر تمہاری زندگی تمہارا ایمان ان کی ماند ہوگا تب ایمان بانے اگر یہ کفار یہ منافقی ایمان لائے کن کی طرح جس طرح کے صحابہ ایمان لائے فقطا پھر یہ ہدایت مانا تو گویا ان کی زندگیاں ایمان کے بارے میں معیار ہیں یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجیے اللہ رب العزت نے کتنی کتابیں نازل فرمائی چار کتابیں نازل فرمائی کتنی کتابیں نازل فرمائی چار کتابیں نازل فرمائی اور کتنے خلفاء راشدین گزرے چار ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی انبیاء تو بہت گزرے ان میں سے رسول کتنے گزرے شان والے تھے نبی اسلام نے فرمایا وہ تین سو تیرہ گزرے کتنے گزرے بدری صحابہ کتنے تھے تین سو تیرہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کتنے انبیاء گزرے تو آپ نے فرمایا ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب یعنی سوا لاکھ تو کتنے انبیاء کرام گزرے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے لہذا آپ نے ہر نبی کے کمالات کو کسی نہ کسی صحابی میں منتقل فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا حاصل کرنے والا بنا اس لیے یہ چنی ہوئی جماعت اس لیے ان میں سے جس کی بھی کوئی پیروی کرے گا وہ حقیقت میں کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم کسی شخصیت کی پیروی کر رہا تو یہ چنے ہوئے لوگ اس لیے ہمارے ہاں ان کی زندگیاں نمونہ ہے معیار ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت جماعت کیوں کہتے ہیں اور سورس آف نالج سب سے پہلے ہمیں کون سا دیکھنا ہوگا قرآن اس کے بعد کہاں ڈھونڈنا ہوگا حدیث اور اس کے بعد کہاں ڈھونڈنا ہوگا صحابہ کا عمل تو صحابہ کا عمل ہمارے لیے ہے جو ان کا قول ہے فیل ہے جو ہمیں کہا جائے گا ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے اس لیے نبی اسلام نے ان کے اعمال کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا ذرا نیچے کی علیکم سنتی میری سنت سنت و الخلفاء الراشدین اور میرے خلفاء کی سنت تو ان کے عمل کے لیے بھی نبی نے کون سا لفظ استعمال فرمایا سنت کا اور بلکہ ایک اور صحابی صحابی قد لکم کل کل آپ نے نے حدیث پاک پڑھی کے میں کہ فلاں تمہارے لیے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے اس کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال تو ہمارے نزدیک صحابہ کا ہر عمل جو انہوں نے کیا ہے ہم اس پر پیروی کرنے والے ہیں پہلے قرآن اور اس کے بعد حدیث اور اس کے بعد حملے صحابہ آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک تو وہ ہوں گے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتے اور ایک وہ ملیں گے جو صحابہ کی نہیں مانتے دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک وہ ہوں گے جو صحابہ کو نہیں مانتے اور ایک وہ ملیں گے جو صحابہ کی نہیں مانتے تو جو کرو صحابہ وہ نہیں مانتا وہ اپنے راستے سے ہٹ کے گمراہی کی طرف چلا گیا اس لیے کہ نبی اسلام نے فرمایا احب احب پب اب گز ہوں پب اب ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بھگ کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو ان کو نہیں مانتے وہ تو ایک طرف ہوئے اور ایک دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ بڑے لوگ تھے لیکن ہم رجال و نہنو رجال وہ بھی بندے سے چھتی بندے یہ صحابہ کی نہیں مانتے کہتے ہیں کہ جس صحابی نے حدیث کو روایت کیا ہم وہ روایت کو لے لیتے ہیں اس صحابی نے جو عمل کیا اس عمل کو نہیں لیتے تو یہ چھوٹے بڑے بھائی تو یہ دو نقطے یاد رکھنا کچھ صحابہ کو نہیں مانتے کچھ صحابہ کی نہیں مانتے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں اس لیے ہمیں ول جماعت کا اعزاز نصیب ہوا ہم اہل سنت ہیں ول جماعت ہے اس میں آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ جو تاریخی باتیں آپ کے سامنے کر کے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے وہ جی تاریخ میں تو یہ آتا ہے وہ جی تاریخ میں تو وہ آتا ہے تو اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے جب قرآن و حدیث سے ان کی کی صداقت شہادتیں مل گئی اب تاریخی واقعات کی کوئی نہ کوئی تعویل یا کوئی نہ کوئی اس کا حل دیکھنا پڑے گا اور پھر روایت کرنے والے کون سے کوئی پیغمبر ہیں کہ فلاں عہریت نے جو روایت کی کہ ہم اس کی بات کو پیغمبر علیہ السلام کی بات کی طرح قبول کر لیں بھائی تمہارے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہوگا مورخ کا مگر ہمارے نزدیک تو قرآن اور حدیث کا درجہ بڑا تم تاریخ کے دین پر عمل کرو ہم قرآن اور حدیث والے دین پر عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ سے فوراً بات کرتے ہوئے تاریخ کی باتیں لے کے آئیں گے وہ جی تاریخ میں تو یوں آتا ہے اب دیکھیے تاریخ میں جو تاریخ لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی سمجھ کے مطابق لکھ رہا ہوتا ہے اگر اس کو کسی سے محبت ہے تو اس کی اچھائی کے سارے واقعات جمع کر دے گا اور کسی سے تھوڑی سی دل میں کوئی گرا ہے تو اس کی برائی کے سارے واقعات جمع کر دے گا جیسے ایک بڑے مورس نے لکھا کہ امام اعظم ولی پر اللہ علیہ کو سترہ حدیث یاد تھی ایک تو واشنگٹن میں میرے پاس آئے کہنے لگے جی آپ کیا ہے میں نے کہا بھائی میں اندھا ہنسی ہوں آپ کیا ہیں مجھے پتا تھا یہ یہ غیر مقلد ہے یہ خود مجھ تحد ہے تو مجھے کہنے لگا جی آپ کیا ہیں میں نے کہا بھائی میں تو اندھا ہنسی ہوں کہنے لگا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو علی کو تو سترہ حدیثیں یاد ہوں میں نے کہا سبحان اللہ پہلے تو مجھے عقیدت تھوڑی کم تھی اب ان سے عقیدت اور بڑھ گئی کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا کہ جو بندہ سترہ حدیثوں سے چھ لاکھ مسائل کو اخذ کر لے میں اپنی اصل اس کے قدموں پہ نہ ڈالوں تو میں کیا کروں بھائی چھ لاکھ مسائل تم انکار نہیں کر سکتے اور سترہ حدیثوں کی شہادت تم دے رہے ہو تو پھر سترہ حدیثوں سے جو چھ لاکھ مسئلے نکالے تو مجھے تو اسی کی پیروی کرنی چاہیے میں نے کہا بھائی سترہ حدیثوں سے تم مجھے سترہ سو مسئلے نکال کے دکھا دو تب تمہیں مانے تو یہ تاریخ کی باتیں ہیں حالانکہ امام علی فرحم اللہ اپنے بیٹے ہاں حماد سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے تمہارے لیے پانچ حدیثوں کو منتخب کیا اور کتب کے اندر وہ پانچ حدیثیں بھی لکھی گئی وقت کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا علم و ادبیت و عربیت کے ماہر منطق کے ماہر داؤد تائی رحمتہ اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ یہ سب ان کے شاگردوں کی فہرست میں تھے اور استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو سترہ حدیثیں جاتی اب تاریخ تو یہ کہتی ہے اب ہم اس تاریخ کو کیا کریں گے تو اس لیے ہم صحابہ کی زندگیوں کو تاریخ کے آئینے میں نہیں قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں یہ اصولی بات میں رکھ لیجیے مگر اس میں زیادہ باتیں جو لوگ کریں گے نا وہ کیا ہوں گی وہ ہوں گی جی دیکھو ان کے آپس میں جو ہے نا وہ جنگیں ہو گئی جس کو کہتے ہیں صحابہ صحابہ کی آفت میں جنگی ہو جانا اس میں ایک نقطے کی بات آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ عمل کے لیے اتری ہیں نا عمل کے لیے اتری ہیں نا راہبری کے لیے اتری ہیں اب بتائیے کہ قرآن پاک

uh,

وہ بھی جنت میں اور دوسرے نے کھوٹا اکھاڑا تو وہ بھی تمہارا کھوٹا گڑے تو بھی جنت میں اور اکھڑے تو بھی جنت میں تو کیا صحابہ کرام کا معاملہ یہی نہیں ہو سکتا ادھر اگر اخلاق ہے کہ اگر کھوٹا لگانے والے نے نیت کی تھی کہ مسافر اس پر آ کر اپنے جانور کو باندھیں گے تو وہ جنتی اور اکھاڑنے والے نے کہا تھا کہ میاں کسی کو ٹھوکر نہ لگے اس لیے اکھاڑ دیا تھا وہ بھی جنتی اگر یہ جنتی ہے تو بھائی ادھر والے بھی جنتی ہے ایک کا ایک آیت پر عمل تھا دوسرے کا دوسری آیت پر عمل تھا اس کی تفصیل کتب کے اندر لکھی گئی ہے تو ہم اپنی زندگی کے مسائل کے لیے سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کریں گے قرآن پاک کی طرف اس کے بعد کس کی طرف رجوع کریں گے نبی اسلام کی حدیث کی طرف اور حدیث میں سے کس کو ڈھونڈیں گے کیونکہ حدیث کو ایک سمندر دریا کی مانے سمندر کی مانے دینا اور اس میں سے پھر حدیث سنت کے موتی ڈھونڈنے پڑیں گے تو قرآن اور اس کے بعد نبی اسلام کی حدیث اور حدیث میں سے بھی کیا چیز جو آپ کی سنت قائمہ جو آپ کی عادت مبارکہ ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم صحابہ کے امال کو دیکھیں گے کسی صحابہ کا کوئی بھی عمل ہوگا ہمیں مل جائے گا ہم ویسے ہی کریں گے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں بیس تراوی کا عمل تمام کے ساتھ ایک امام کے پیچھے شروع کروایا اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں مجھے جہانیہ میں ایک شخص ملے کہنے لگے بیس تراوی تو حضرت عمر لانو کی بدت ہے میں نے کہا اچھا تمہارے مطابق یہ بدت ہے کہنے لگے ہاں میں نے کہا اس عزت پر کتنے لوگوں نے عمل کیا کہنے لگے جی جتنے لوگ تھے اس وقت سب ان کے پیچھے پڑتے تھے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے صحابہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے تو اس پر عمل کرنے والے ہوئے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ بدتی شخص کسی حدیث کی روایت نہیں کر سکتا لہذا جو حدیثیں ان صحابہ سے تمہیں ملی ہیں ان کو تو رکھ دو ایک طرف اور کوئی اور حدیث کی کتاب لے آؤ جس پر تم عمل کیا کرو کدھر سے لاؤ گے ان لوگوں کو جو حدیث کی روایات کریں گے وہ یہی حضرات تو اگر ان کے لیے بدت کا لفظ استعمال کر رہے ہو تو عقل کرو کہ پھر یہ بدتی بنے گے چاہے جاری کسی نے کی عمل تو سب نے کیا اور اگر اس کو بدت کہیں گے تو سب بدتی تو پھر دین ہمیں کہاں سے ملا بھائی بدتیوں سے دین ملا ہم پھر ایسی بدت کو بھی اپنے سراخوں پہ رکھتے ہیں جو ہمیں نظرات سے ملی تمہارے لیے وہ بدت ہے ہمارے لیے وہ سنت ہے تو اس لیے بات کر دیتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم رجال رجال وہ بھی بندے تو ہم بھی بندے وہ ان کو اس طرح معمولی بندہ سمجھ لیتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی صحبت نے ان کے دلوں کو دھو کے رکھ دیا تھا اور قرآن میں ان کی اللہ تعالیٰ نے سچائیوں کی اور تقوا کی گواہیاں دی تو قرآن حدیث اور عمل صحابہ اچھا اگر ہمیں کوئی مسئلہ ایسا درپیش آئے قرآن میں بھی نہ ملے حدیث میں بھی نہ ملے صحابہ کی زندگیوں میں بھی نہیں مل رہا اب ہم کیا کریں گے بھائی اس کو کہہ دیں گے جی کہ اسلام کے پاس اس کا حل نہیں ہے یا کیا کریں گے ہم ڈھونڈیں گے احادیث میں سے ہمیں کوئی سی اور طرف رہنمائی ملتی ہے تو آگے دیکھیے ایک حدیث ہے سنن ابھی داود میں دوسری جلد ہے ایک سو اس کا ہے حضرت ادت ماگ میں اللہ کو نبی نسام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا قاضی کہتے ہیں جسٹس وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا اور جب بھیجا تو ان کے ساتھ سواری کے چلتے ہوئے آپ مدینہ سے ذرا باہر تک تشریف لے گئے اور پوچھا اے ماں کئی پذی ایزا اور ایزا لگا قضا اگر تیرے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو تو کیسے اس میں فیصلہ کرے گا

7 <laughs> sayaaka。 کہا ابلیس کہتے ہیں حالانکہ سب سے پہلے جو قیاس کیا ابلیس سے بھی پہلے وہ تو ملائکہ نے کیا اور گواہی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل نہ دل ملائے کا خال ربو کا دل ملائے کا انی جائز ان دل ارد خلیفہ اور جب کہا تھے پروتگار نے ملائکہ سے میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو انہوں نے آگے سے کیا کیا تھا اتا جالو ویت سے کچھ دماغ اب یہ پیاس نہیں تھا کہ انہوں نے پہلے زمین پر جو جنہوں نے حشر کیا ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لاجک لی تھی کہ اچھا آنے والا بھی ایسا ہی کرے گا تو انہوں نے قرآن پاک میں بتا دیا انسان کو تو نہیں دیکھا تھا ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا انسان مگر ملائکہ کہہ رہے ہیں مگر یہ ان کا قیاس جو تھا یہ قیاس اچھا تھا اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ قیاس بتا دیا تو قیاس سب سے پہلے کس نے کیا مخلوق میں سے ملائکہ نے کیا ہم کہتے ہیں ہم جو قیاس کرتے ہیں وہ تو ہے ملائکہ کا عمل اور اسی طرز ہیں اور تم جو قیاس کرتے ہو وہ کس کا عمل ہے شاید اسی طرز پر کرتے ہو گے اس لیے اس کا نام لیا ہے ایک بات میں رکھیے گا احادیث کا ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں آپ کو ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف موقع کی کئی احادیث مل جائیں گی اب جس بندے کا علم تھوڑا ہو یا عقل تھوڑی ہو وہ ان میں سے کسی ایک کو پک کر کے اس پر عمل کر لے گا نا تو اس کا عمل کامل نہیں ہوگا اس کا عمل کامل نہیں ہوگا وہ کہا کرام نے کیا کیا آئمہ کو کہا نے یہ کیا کہ احادیث کے تمام ذخیرے کو سامنے رکھ کے اور قرآن پاک کی تمام آیات کو سامنے رکھ کے پھر انہوں نے احادیث میں سے اس کی روشنی میں سے سنت کو ڈھونڈا حل کو ڈھونڈا سب کو سامنے رکھے اب مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے لا اللہ فاتحت الکتاب کہتے ہیں سورت فاتحہ کو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب اس کو بعض دوستوں نے پڑھ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے بغیر ہوتی نہیں لہذا لازمی ہے ہر بندے کے لیے پڑھنا جبکہ امام علی پر نہیں اکیلے ہو تو واقعی پڑھنا لازمی ہے ورنہ امام کے پیچھے ہو تو پڑھنا لازمی نہیں ہے اب اس کا حل کیسے ملا یہ ایک مثال آپ کو بتائی جائے گی سبھی چونکہ بیس منٹ اور ہیں پیریڈ کے یہ بات سمجھائی جائے گی نہیں دوسرا یہ بات سمجھائی جائے گی کہ ہم اگر ایسا پڑھتے ہیں تو ایسا کیوں کیا تو اس مثال سے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ صحابہ کرام اور کے اقوال کس طرح ہمیں سنت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور وہ کہا اور اس وقت امام رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اب وہ کیا کرے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتا ہے مسجد میں اور امام کہاں ہوتا ہے رکوع میں تو اب وہ کیا کرے اب اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں اور وہ صورتیں کتنی ہوں گی چار بنے گی کتنی صورتیں بنے گی چار امام رکو میں ہے اور ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اب اس کے لیے چار پاسبلٹیز ہیں چار صورتیں ممکن ہیں پہلی صورت تو یہ کہ وہ رکوع میں شریک ہی نہ ہو انتظار کرے کہ میاں رکوع سے اوپر اٹھے گے پھر شریک ہو جاؤں گا پہلی صورت تو یہ ہے مگر

رأيها قد حقق الآن وقد أحقق وقد Thank you.